حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نما سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی کھائے تو اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیئے تو اپنے دائیں ہاتھ سے پیئے بلا شبہ شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا اور اپنے بائیں سے پیتا ہے سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار سات سو چھہتر